وہ کھانے میں پڑے ہیں اسی طرح صفات جہان میں پڑے ہیں یہ کا قدر یہ تشویش نکل گئی ہے اس میں گیا یعنی بالکل بلا تب جنہوں دنا سب کا سبشانی اس طرح نکل گئی کوئی راستے شعور نہ لینی کہنا میں ہو چاہتا سا ہو نکل ہو گیا کہنا میں یہ چاہتا سا کہ بت جڑا ہے نا اس کو مراد ہوں بت خان بت کدا سفاق سے مراد لیتے ہیں جہان جہان نو اس واسطے بت کدا سفاق آخری اوپر بتان گی وجہ یہ ہے یہ بت کدا کہن کی بت کدا کہن کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بت خانے اندر بت جڑے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 اور بت کا رائے صفات کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر اضافہ ادنا ملاقسط کی ہے کہ ایسا بت خانہ جس کو صفات نے قائم کر رکھا اللہ تعالی کی صفات اپنے اس کائنات کو قائم کر رکھا ہے سمجھنے بات کیا رہی اس وجہ سے بت کا رائے صفات کہتے ہیں

بہت بڑے عابد ولی ظاہر سن سب کچھ سنبت نام کہہ بیٹھے نعم مرو رب ہمارا رب بہترین مرد ہے جہاں مان بن رہا ہے حضرت مسود نے فرمایا لے سکتے گے شاید اللہ تعالی ہے وہ ہوں امام بیا کی پہ لکھ دیں کہ وہ انہوں منہ چبکت کچھ ہو چاہتے سن کچھ سنگ اسی واسطے میں تفریح کے مسئلے کے اندر احتیاط کا کی پتا سبقت نہ نکل گئی وہ اگر تحقیق سے کر لو پہلے لیکن اگر بار بار ادھر سے گفسر رہے تو پھر سمجھو

اگر ہے کافر زندگی بےمان بندہ ہے پھر سمجھو چال پہ چلنا یہ ہوں فرض بنتا جتنے جتنے بھی کوئی دیکھو کس کو پتا ہے کہ فلاں جگہ تو کوئی سیٹی لے گیا تو انہوں کہہ دیتا یہ اس طرح کی گل جی نو کٹنی ہوئی اور ایپ ہر رکھو اگاں تک سیمے نو کرو